امید ہے آپ ساتھیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی الحمد للہ آپ کے اخلاص اور محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو دوسری سیڑھی پر قدم میری مراد